سلمہ بنت القمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ منائیں تین دن سے زیادہ منائیں صحیح بخاری حدیث سمر پانچ ہزار تین سو چالیس